اور گند بات کی مثال جیسی ایک گندا پیڑ کے زمے کے اوپر سے کاٹ دیا گیا اب اسے کوئی کام نہ ہو